وسب <clears throat> محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھی ہو سور اعزاد کی ایک آیت راوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول ہونا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کو یاد رکھنا انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے ود اللہ الم اور اللہ میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھا کرو یاد رکھو اللہ تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی اللہ رب العالمین نے کثرت سے ذکر الہی پر موقوف رکھا ہے اسی لیے حضرت موسا اور ہارون علیہ مسلاط اسلام پر زندگی کے ہر ہر کام میں آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد رکھیں گے اتنی ہی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کریم اللہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ مصلاط اسلام کو جب فرعون کے دربار میں اپن پیغام لے کر کے بھیجا تو موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ رب العالمین یہی نصیحت کے خبردار والا تنیا کی بکری فرعون کے دربار میں جانا میرا پیغام اس کو پہنچانا اپنے دعوت و تبلیغ کے مشن کو ادا کرنے میں ذرہ برابر میرے ذکر میں کوتا ہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے ذرہ برابر میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا یہی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے میدان جنگ میں جہاں کفار و مشکین سے مقابلہ ہو رہا ہو وہاں بھی اللہ رب العالمی نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو گے تبھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں اور امام تبرانی نے اپنے صغیر میں اور بہت سارے اہل علم نے سے صحیح نقل کیا ایک مرتبہ ایک شخص ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ یا ابا سعید آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں آپ مجھے کچھ وسیعت کریں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد سألتنی اللہ کے بندے تو نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے نبی علیہ اسلام سے سوال کیا تھا بالکل وہی منوان سوال ہے جو تو نے مجھ سے کیا میں تجھ سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر چکا ہوں تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ اے ابو شعیب اگر تم کامیابی چاہتے ہو علیہ کبھی نہور نہ علیہ کبھی جہاد نہور فعیم نہلام علیہ کبھی ذکر اللہ وکیل قرآن فعیم نہ ذکر کا کپل ارب او کما کا علیہ سلاۃ اسلام نبی علیہ اسلام نے وسیعت کیا اے ابو سعید علیہ کب تک اللہ فعن شعی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ اپنے اندر پیدا کرو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا دار و مدار اور شری پوری شریعت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے تقو اللہ پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوا نصیب فرمائے علیہ کب تقو اللہ فنور اکر شعی پورے اسلام کا دار و مدار رب العالمی نے تقو اللہ پر رکھا ہے اس لیے اپنے اندر تم تقوا پیدا کرو پھر آپ نے فرمایا وہ علیہ کبھی جی رحبانیت الْإِسْلَامِ اور تم اپنے اوپر جہاد کو ضروری قرار دو لازم پکڑو کیونکہ اسلام کی یہی روحبانیت ہے نمبر تین والی بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ اور نمبر چار وسیلا وسیل قرآن اور اے ابو سعید دو چیزیں خوب کثرت سے اپنانا علیہ کبھی ذکر اللہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور نمبر نمبر نمبر اے اے ابو سعید تیسری تیسری چیز کی وصیت جو کرتا ہوں وہ یہ کہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نمبر چار جس بات کی تاکید کرتا ہوں یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن اللہ کے کتاب قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی ترک نہیں کرنا اور اے ابو سعید اگر تم نے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور پابندی سے تم نے تلاوت قرآن تلاوت قرآن کا اہتمام کیا تو تمہیں کیا ملے گا مرنے کے بعد تجھے راحت ہی راحت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا اور نمبر دو وہ ذکر اس زمین پر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تیرا ذکر خیر عام کر دے گا لوگوں کے زبانی پر تو دوستو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کثرت سے کرنا یہ ہمارے اور آپ تمام کے لیے کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے رب العالمین نے اسی کثرت ذکر کا کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا یا الدین آم امو اللہ ذکرن کثیرا وسبحوه بکرۃ بے اے ایمان وانو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو یا اللہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرتے رہو وہ سب وہ بکرتم واسیلا اور صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا فرمان خود کر اللہ ذکر کثیرہ ایمان والو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خوب کثرت سے ذکر ذکر کرنے کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو لئی لی سفر وسطے وسطے ونا فل برے ول بہر کہتے ہیں خوب کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ رات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو دن میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو صحت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو فل بر ول اگر سمندر میں سفر کر رہے ہو جب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اگر سیدا میں تم اڑ رہے ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ اگر تم خشکی پر چل رہے ہو جب بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو یہاں تک کہ اگر تم امیر ہو امیری میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور فقیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہر حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو یہی مطلب ہے یا ذکر اللہ ذکر کرن کثیرہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں کثرت ادائی سے ذکر کرنے والوں کا بڑا گہرا رقص اور بڑا گہرا تعلق رب العالمین سے ہو جاتا ہے آسمان میں بسنے والے فرشتوں سے ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کریں بڑی طویل حدیث ہے پوری حدیث پڑھ کر کے سنانا یہ خطبے میں ناممکن ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل رماتے یتوفون الطریق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ اور فرشتوں کی ایک جماعت حکم دیا ہے وہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ زمین پر اتر کر کے جتنے راستے اور جتنے جتنے جتنے راستے ہیں ہر راستے میں چل کر کے ایک ہی کام کرتے ہیں یل تم سون ذکر یل تم سون ذکر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کہیں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یاد کر رہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں فرشتے زمین پر آتے ہیں گھومتے ٹہلتے کہیں ایسے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں جہاں لوگوں کی ایک جماعت ذکر اذکار میں توبہ استفار میں حلال و حرام کے سیکھنے میں تلاوت قرآن کے اندر ان تمام چیزوں میں مشغول ہیں جب فرشتوں کی ایک جماعت ایسے ایسے ایسے لوگوں کو پا لیتی ہے تو تب فتنا دو آپس میں آواز لگاتے ہیں ہلوم ہلومو ہلومو اے فرشتوں ڈھونڈنے والوں آ جاؤ جس کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے یہاں وہ مل گئے ہیں وہ سارے فرشتے آ جاتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتے اس قدر ذکر راہی میں مشغول رہنے والے لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں کہ اس قدر ایک فرشتے پر دوسرا فرشتہ یہاں تک کہ پہلا فرشتہ زمین پر رہتا ہے تو آخری فرشتہ سمائے دنیا پر رہا کرتا ہے طرح سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں یہ کس کام میں مشغول ہیں لیکن اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ مادا یقولون وہ لوگ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی اس میں حلال و حرام کا مسئلہ سیکھ رہا ہے کوئی فرائض سیکھ رہا ہے کوئی درس قرآن میں ہے کوئی درس حدیث میں ہے کوئی واد و نصیحت میں ہے کوئی بیٹھا صبح سبحان اللہ الحمد للہ یو سب کا وہ یو قبرون کا وہ احمدون کا وہ یو مسجدون کا اور کچھ لوگ ایسے ہیں اے جو کہیں بیٹھے سبحان اللہ الحمد للہ ہاں، الحمد للہ اور آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزوں میں وہ لوگ مشغول ہیں نبی علیہ السلام صاحب ساتھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے تاکہ اللہ کی فرشتوں سے کو پتہ اللہ تعالیٰ پتہ لگائے کہ فرشتے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا اظہار اللہ رب العالمین چاہتے ہیں فرشتوں نے بتایا یہ سارے سارے لوگ بیٹھے اس طرح سے ایسی مجلس میں اور ان چیزوں کے اندر مشغول ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا بتاؤ کیا وہ میرا جو ذکر کر رہے ہیں حلال و حرام سیکھ رہے ہیں کہ اس چیز سے بچنا ہے کیوں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے صرف یقین چیز کرنا ہے کیونکہ رب نے اس کا حکم دیا ہے ان فرائض کی پابندی کرنا ضروری ہے کیونکہ رب نے اس کو فرق قرار دیا ہے اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا اس طرح سے جو ہماری یاد کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے پر اسے کہتے ہیں رب العالمین آج تک انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے اگر مجھے دیکھ لیتے بغیر دیکھے تو اس طرح سے ہم خوف زدہ ہیں ہمارے ذکر میں توبہ میں استغفار میں حلال حرام سیکھنے میں مشغول ہیں لیکن ذرا بتاؤ اگر مجھے دیکھ لیں گے تب کیا ان کا عالم ہوگا فرشتے کہتے ہیں اللہ اے بغیر دیکھے اس طرح سے تیرے ذکر میں مشغول ہیں اگر وہ آپ کا دیدار کر لے آپ کو دیکھ لے تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ ذکر میں تلاوت میں دین سیکھنے میں حلال و حرام کے اندر وہ مشغول ہو جائیں گے اور اس سے کہیں زیادہ بڑی عبادات تیری بڑی عبادات میں وہ اپنے آپ کو مشغول کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا ٹھیک ہے وہ تو میرا ذکر کر رہے تھے وہ ہم سے کچھ مانگنا بھی چاہے ہیں تم نے کچھ سنا کہ وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے فرشتے کہتے کہتے اللہ تعالیٰ ہاں ایک چیز کو مانگتے ہوئے بھی دیکھا وہ کیا مانگ رہے تھے اے اللہ جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ جنت مجھے نصیب کر دینا وعدتنا بنا وا ولا تخزنا يوم یوما اے میرے رب اے میرے اللہ جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ جنت نصیب کر دے اور جس جہنم سے تو نے ڈرایا ہے رب العالمی مجھے جہنم سے بچا لے اے جنت سے جہنم سے بچا لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا رب العالمی جنت کو تو نہیں دیکھا رب العالمی فرماتے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے وہ میرے بندے جو بغیر جنت دیکھے صرف نبیوں کے زبان اور ان کی احادیث سن کر کے جنت کو لالچی اور جنت حاصل کرنے کے اتنے پیچھے پڑ گئے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تب کیا ان کا حشر ہوگا فرشتے کہتے ہیں رب العالمین تب تو ساری دنیا کو چھوڑ کر کے صرف جنت ہی حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے رب العالمین فرماتے تھے بتاؤ وہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں وہ دہتی آگ اور وہ جہنم جو نے تیار کیا ہے اس جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے رب العالمین دیکھی تو نہیں ہے اچھا اگر میری جہنم دیکھ لیں گے تب ان کا کیا رویہ ہوگا اللہ جتنا ابھی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ جہنم سے پناہ مانگنے لگیں گے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تب رب العالمین فرماتے ہیں کیا اچھا سنو میرے فرشتوں تم گواہ رہو انی اشہدکم انی اشہدکم قد خبرت لہم جمیعا تم اس بات پر گواہ رہو ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ جتنے لوگ وہاں تھے ہم نے اپنے ان تمام بندوں کی مفرت اور بخشش کر دیا اور تم کو ہم اس پر اپنا گواہ بناتے ہیں کتنا سنتے ہی نبی فقام مالا کن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اعلان کیا ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور کہا رب العالمین نہیں نہیں وہ فیم رجل وہ فلان کے اندر ایک آدمی ایسا بھی آ گیا تھا جو و الہی دین کے سیکھنے سکھانے درس قرآن درس تدریس درس قرآن درس حدیث اور تعلیم و تعلم کے لیے نہیں آیا تھا وہ گزر رہا تھا راستہ پکڑ کر کے اپنے کسی کام سے لیکن اس کی نگاہ پڑی کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا اللہ سب کی مغفرت ہونی چاہیے چاہیے لیکن اس کی مفرت نہ ہو جو سننے کے ارادے ہی سے نہیں آیا تھا وہ ایسے اتفاقی طور پر آ کر کے بیٹھ گیا رب العالمین فرماتے ہیں یا ملا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو یقیناً میں بھی جانتا ہوں میرا وہ بندہ فلا فن فلا جس کے متعلق تم بتا رہے ہو وہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا ارادہ کر کے نہیں آیا تھا وہ اپنے کسی ضرورت اور کسی کام سے آیا ہوا تھا لیکن لوگوں کو دیکھ کر کے ان میں بیٹھ گیا بات اصل یہ ہے میرے فرشتوں اس کی اہمیت نہیں ہے جو چلتے ہی رک گیا تھا بات اصل یہ ہے جو لوگ اس نیت اور اس رابے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنے مقدس ہیں ہمارے اتنے محبوب ہیں کہ ایک انگین دوسرا آدمی اگر چلتے پھرتے بھی ان میں شامل ہو گیا تو ان کی برکتوں سے اس کو ہم محروم نہیں کر کر سکتے اتنا کہنا تھا فرشتے خاموش پھر رب العالمین نے فرمایا یاد رکھو میرے فرشتے میرے بندے جو ہم سے مانگ رہے تھے میں نے وہ دے دیا اور جس سے پناہ مانگتے تھے ہم نے اس سے ان کو بچا لیا تو میرے بھائیوں یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرن کفیرہ و سب دیکھو بکرتا و آسیلا اے میرے بندو خوب کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور صبح شام اور چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی کی بریائی اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے رہو اللہ تعالی ہم سب کو خوب کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق رکھی فرمائی اقول کو لہٰذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام العباد الدین اصطفیٰ اما بعد نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام شامج مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہے ان میں ایک کہہ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے باپ کا مر جائے تو بیٹے کو اتنا ہے بیوی کو اتنا ہے ماں کو اتنا ہے یہ سارے مسائل بیان کر رہا تھا نبی علیہ السلام آ کر کے کھڑے ہو گئے راستہ پکڑ کے جا رہے تھے لیکن آپ آ کر کے ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے اب آپ کے آنے کے بعد سارے صحابہ کرام کام ہے ذرا خاموشی اختیار کیے بتانے والا پہانے والا بھی خاموش اور سننے والوں کی بھی ساری توجہ رسول اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ساتھ میں نہیں جاری رکھو کیا کر ماں اجر سکوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو کہنے کہ یا رسول اللہ نز قرال ہدان علی اسلام ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں ذرا دیکھو ہم لوگ بت پرست تھے مشرق تھے کافر تھے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کرم سے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور ایمان دیا قرآن دیا آخری نبی کا امتی بنایا پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق دیا یہی ساری چیزیں کر رہے تھے اس کے علاوہ ہم لوگ نہ غیبت کر رہے ہیں نہ چملی کر رہے ہیں کوئی غلط کام ہم لوگ نہیں کر رہے تھے وہ صاحب کرام خوف زدہ ہو گئے کہ کون سی اتنی بری بات ہم لوگ کر رہے تھے جس کی بنا پر اللہ رسول آگے کھڑے ہو گئے وہ پریشان ہوئے اللہ رسول فرمایا سنو ہمیں تمہارے بارے میں اس ذات کی قسم جس نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے ماں اتہ مفہوم ہمیں ہمیں تمہارے بارے میں ہمیں تم پر کوئی تہمت نہیں لگاتا ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ تم لوگ غلط کام کر رہے تھے ہمیں معلوم ہے کہ تم اچھے کام کر رہے تھے لیکن میں راستہ پکڑ کر کے جا رہا تھا اتانی جبرئیلو بات اصل یہ ہے تم لوگ یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں کفر سے شرک سے ضلالت سے بت پرستی سے نکال کر کے ایمان سے نوازا اسلام سے نوازا جو تم تم بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تمہیں توفیق دیا یہ جو تم لوگ اللہ رب العالمین کی کبریائی اللہ کی بڑائی اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ایک دوسرے کو ذکر کر کے احساس دلا رہے تھے اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ مجلس اتنی پیاری اتنی محبوب پسندیدہ رکھی میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا جبرائیل امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آگے نہ جائیں اپنا سفر منقطع کر کے آپ ان کی مجلس میں شامل ہو جائیں میں اس لیے تمہارے پاس آیا اور اب کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ رب ان اللہ یباہی الملائکہ تمہیں معلوم ہے تم یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہو ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہو رب العالمین کو اتنی پسند یہ مجلس ہے کہ تمہارے اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمہارے وجہ سے فخر کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں ذرا دیکھو اے فرشتوں ہی میرے بندوں پر رشک کرو ہم نے ان کو کفر و شرک سے بچانا ایسی مجلس میں بیٹھی ہوئے ہیں نہ ماں کا تذکرہ ہے نہ باپ کا تذکرہ ہے نہ مال و دولت کا تذکرہ ہے نہ تجارت اور کاروبار کا ذکر کر رہے صرف وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میرے رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ کفر و شرک سے نکال کر کے ایمان کی دولت سے نواز دیا یہ بڑے اللہ یہ بھی ایک قسم کا ذکر تھا تو میرے بھائیوں ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے لیکن ذکر الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے ذکر کہتے کس کو ہیں اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ وہ بھی بتا دینا ضروری ہے حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ شعب المان میں حضرت ابو در عنہ سے نقل نقل کر ہیں ہیں کرتے ام کہتی میں نے اپنے شوہر صحابی رسول ابو رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں یاد رکھو سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہ یہ اصلی ذکر نہیں ہے سب سے بڑا ذکر کیا ہے من عطا اللہ من عطا اللہ فقد ذکر اللہ وین وین قلت صلاته وصيامه او من ومن عصى الله فقد نسي الله وين كثرت تسبيحه وتحليله کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں فکر کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھا تھا کہ آدمی بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتا رہے یہ تو ذکر کا ایک ادنا درجہ تھا سب سے بڑا ذکر کیا ہے صحابی رسول کے سنو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگ سب سے بڑا ذکر یہ ہے من عطا اللہ فقد ذکر اللہ زندگی کے ہر ہر موقع پر اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ اور جس جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے بعد آؤ سب سے بڑا ذکر یہ ہے من اتا اللہ فقط ذکر اللہ وان گھر کے سبحان اللہ الحمدللہ کم کہتا ہے لیکن ہمیشہ اللہ نے جو حکم دیا اس کی پابندی کرتا ہے نبی کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے نافرمانی اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہتے یہی سب سے بڑا ذکر ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں وہ اللہ فقر نہ جو انسان اللہ کی نا نافرمانی کرتا ہے حرام کاریوں میں مبتلا ہے بدعات میں مبتلا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کتنا بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے لیکن سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے اسی لیے ذکر الہی کا معنی یہ بتایا گیا کہ ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کو جو حکم ہے آپ اس کو یاد رکھیں آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے آپ سونے کے لیے جائیں فلمیں بند کر دیں ٹی وی بند کر دیں ان حرام چیزوں کو بند کریں اور دعائیں پڑھ کر کے سو جائیں یہ حقیقت میں ذکر الہی ہے میرے دوستو آپ بازار میں گئے کوئی چیز خرید رہے ہیں امانت داری سے خریدے اور آپ یہ سوچے اگر میں نے اس کو غلط نوٹ دیا یا دھوکہ دیا ہمارا رب ہمیں پکڑے گا گھر کی یہ دکاندار کو علم نہیں ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کتنی بڑی بے ایمانی امانت اور کتنی بڑی خیانت کر رہا ہوں آپ وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور سوچے وہ الناس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو حقیقت میں ہی اصل میں ذکر الہی ہے آپ اپنے بال بچوں میں رہیں جیسے کہ قرآن پاک نے کہا آپ اپنے بال بچوں کو اگر بے دیوی کی راہ پر لے جا رہے ہیں اور غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں آپ کو یہ کہ احساس نہیں ہے کہ میری بیوی اور میرا بچہ اور میری بیٹی اگر بے دین نکل گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا آپ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر یہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا یہ ہے کہ آپ اولاد کے سامنے ہیں تو اللہ کے کے فرمان مطابق اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں میرے بھائیو اصل ذکر یہ ہے نماز کا وقت ہو گیا فلاح محسن نے بلا دیا اب ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے آپ مسجد میں آ جائیں آپ نماز نہ پڑھیں اور کسی نے بتا دیا اگر ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے تو کاروبار میں برکت ہوگی ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اپنے دکان پر بیٹھے تصویر پر پڑھ رہا ہے اگر تو نے نماز چھوڑ دیا تو تو اللہ کو بھولا ہوا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے کہ تو نے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہا کیوں مت من آس اللہ فقد من اصل ذکر الہی یہ ہے کہ زندگی کی ہر ہر موڑ پر آپ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں بیوی کے ادا کرنے کی فکر ہو اس پر جاتی نہ ہو اگر بیوی پر جاتی ہوئی تو رب العالمین کو یاد کرو رب ہمارا قیامت کے دن گردن ہماری پکڑے گا یہ ہے اصل میں میرے بھائیوں ذکر الہی مقصود آج چلے گئے کوئی تجارت کر رہے ہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں اب معلوم ہونا چاہیے اگر میں نے سود سے پیسہ لیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا سینکڑوں دوست سینکڑوں ساتھی مل کر کے آپ کو مشورے دے رہے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں ہم ضمانت دیتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں چلو تم سود لے لو تمہارا کاروبار چل جائے گا لیکن فکر یہ ہے کہ اس موقع پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے سود کو حرام کرا دیا ہے اور جو شخص سود سے بات نہ آئے فادر ہر میرا اللہ و رسولی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو بینک پہنچ کر کے بھی بغیر سود کے واپس آ جائیں گے یہ ہے میرے بھائی اصل میں ذکر الہی یا ایوہ الذین آمر اسکر اللہ ذکرن کثیرہ او سبحوہ بکرتن واسیلہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم تمام ساتھیوں کو ذکر کرنے والا بنائے وزاکرین اللہ کثیرن وزاکرات اعد اللہ لہم مغفرتن واجرن عظیمہ یہ ذکر الہی الہی جو ہے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی یہ ذکر الہی ہے صرف حرام کام کرتے رہیں ناجائز کام کرتے رہیں حرام میں مبتلا رہیں اللہ اس رسول کی نافرمانی کرتے رہیں پھر مشکلات کو دور کرنے کے لیے آیت قریبہ کا ختم کرتے رہیں یہ ذکر الہی نہیں صحابہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بولا ہوا انسان ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک کامال کی توفیق رسی فرمائے اور میرے بھائیوں اردو میں بھی کہتے ہیں اردو میں بھی آپ کے بول چال میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں برائیاں کریں حرام کاریاں کریں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو آپ کو لوگ کیا کریں بس اللہ کو بھول چکا ہے اللہ کو بھولا تو نہیں اٹھتے بیٹھے بھی پڑتا بھولا نہیں کیا کر رہا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی یہ کر رہا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بھولا ہو اگر اللہ کو یاد رکھتا تو ذکر الہی اللہ تعالیٰ ذکر الہی کی برکت سے یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا برائیوں سے بچا لیتا تو اردو بھی محاورہ ہے کہ نافرمانوں کو برے لوگوں کہا جاتا ہے یہ اللہ کو بھولا ہوا ہے یہی وہ چیز ہے جو اس کو کرام کہتے کہ جو انسان اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے سمجھو اللہ کو یاد کر رہا ہے اور جو نافرمانی کر رہا ہے یاد رکھنے کے باوجود سمجھو اللہ کو بھول گیا ہے اللہ نے موہد بنائے متب سنت بنائے نیک اور صالح بنائے ہمارے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے ہمیں کثرت سے ذکر الہی کی توفیق نصیب فرمائے الہان عالمین ہم میں جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے الہان عالمین جس ملک میں ہم آباد ہیں وہاں کے حکمران کو جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقرر فرما اور ان کے قبر کو روز ریاضی بننا جلنا بنا دے الہان عالمین جو موجود ہیں انہیں ہر اچھے کام کی توفیق نصیب فرما ہر برے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے ان کو انہیں اعمال کی توفیق دے جس میں امت کی ملت کی قوم کی ملک کی اسلام کی بھلائی ہے اور ہر ایسی چیز سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت کے لیے اور ملت کے لیے قوم کے لیے اور وطن کے لیے ملک کے لیے نقصان دے ہو اللہ رب العالمین جس ملک میں ہم ہیں اس ملک کو اور دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اللہ سر روعاتنا اس دعا کو کثرت سے پڑھی جائے اللهم اغفر والمؤمنات والمسلمات عباد الله الله الله الله رحمكم ان يأمر بالعدل ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى کر